یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان فرشتوں کی شکل میں اولاد رکھتا ہے سبحان اللہ بلکہ فرشتے تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت بخشی گئی ہے